حضرت شداد بن رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے فوت ہونے والوں کے پاس موجود ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو کیونکہ نظر بھی روح کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور اچھی بات کہو کیونکہ اس وقت گھر والے جو کچھ کہتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو پچپن